ابو لبید بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت عبد الرحمن بن سامورا رضی اللہ تعالیٰ کی معیت میں کابل میں تھے لوگوں کو غنیمت ملی تو ہر ایک نے اسے لوٹ لیا بس انہوں نے خطبہ دیا اور فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے لوٹ سے منع کیا ہے چنانچہ ان لوگوں نے جو کچھ لیا تھا سب واپس کر دیا پھر عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ان میں تقسیم کر دیا سننے ابو داود حدیث نمبر 2000 دو ہزار سات سو تین